کے لوٹنے کی جگہ ثواب کی جگہ زیارت کی جگہ بنایا ہے اور امن والی جگہ بنایا ہے اس پر کسی حد تک تشریح بیان ہو چکی تھی اصل میں باتیں تو تفاصیر کی بہت ہوتی ہیں لیکن آدمی اس طرح تھوڑے سے وقت میں ان کا استیاب نہیں کر سکتا لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی ہے تو سب سے پہلی جگہ بیت اللہ شریف والی جگہ کو بنایا ہے پھر اس پر ایک عرصے تک ہزاروں فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کیا کہ آپ اس پر سجدہ ریز رہیں عبادت کرتے رہیں اس جگہ پہ پھر وہ ایک عرصے تک فرشتوں کی ایک لامعدود تعداد اس زمین پر عبادت ذکر و اذکار تسبیحات اور سجدے میں رہی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی حمد و ثنا بیان ہوتی رہی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو جبرائیل کی نگرانی میں کہ اس طرح میرا گھر بنا دو تو سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے رہی بات یہ کہ اس جگہ میں فرشتوں کو ایک عرصے تک عبادت کیوں کرائی گئی تو کسی جگہ میں عبادت کرنے کی وجہ سے وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے برکت والی ہو جاتی ہے پاکیزہ ہو جاتی ہے اس میں انوار و برکات زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب جس جگہ کو پوری دنیا کا مرکز بنانا ہے تو اس لحاظ سے پھر اس میں خیر و برکت کے فیصلے بھی اتنے ہی اونچے کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں یوں عبادت کرائی اس سرزمین پر پھر اس کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ پوری دنیا کا وسط ہے بیت اللہ شریف جس جگہ پہ ہے یہ وسط العرض ہے اور بعض اعلی تصوف نے تو یہ لکھا ہے کہ کسی کو اگر نقصیر پورتی ہو نا اکثر ناک سے خون آ جاتا ہے تو وہ اپنے ادھر لکھے کہ المکہ تو وسط البلاد و اللہ بالعباد بس یہ یوں اپنے ہاتھ سے یوں لکھ دے المکہ تو وسط البلاد واللہ رعوف بالعباد تو اس کی یہ مرض ختم ہو جائے گی کبھی اس کی نقصیر نہیں پھونٹے گی تو بارہ خیر و برکت اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس میں ہونے تھے جیسے اللہ کی مرضی ہو تو بات چل رہی تھی وط خزو میں مقام ابراہیم مسلح کہ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز نفل دو رکعت نماز پڑھو مقام ابراہیم ہے کیا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی یہ پتھر اور حجر اسود دونوں جنتی پتھر ہیں دونوں جنتی پتھر یہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی وہ جگہ جنتی ہے جو ما بین ممبری مابین بیتی و ممبری روزت و ریاض ال جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ روزت من ریاض الجنہ ہے ادھر حرم جنت کا حصہ اور اس میں مخصوص دو پتھر جو جنتی پتھر ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جو ایک بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سعادت نصیب کرائے کہ لکھا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی ان جگہوں کا یا ان یاقوت کا نظارہ کرا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا کہ جنت کے دو موتی حجر اسود اور مقام ابراہیم اور وہ خاص جگہ پھر ادھر مابین ممبری و بیتی روزت المرا وہ جنت کی جگہ ہے ٹکڑا ہے جنت کا ادھر جنت کے دو موتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حج عمرے کی دولت نصیب فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جانے کی سعادت نصیب فرمائی تو امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے کیونکہ جنت کی کچھ جگہ کا دیدار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرا دیا ہے <clears throat> طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھنا یہ واجب ہے تو اگر اس وقت وقت مکرو ہے تو بعد میں پھر کسی وقت پڑے وہ معاف نہیں ہے یعنی چلو وقت ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے نفل ہے تو اس لیے معاف ہے نفل نہیں ہے وطخو یہ امر سیگا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مقام ابراہیم تو ایک چھوٹا سا پتھر ہے مقام ابراہیم اس کے اوپر تو نفل ادا ہو نہیں سکتے مراد اس سے قرب و جوار ہے کہ قرب و جوار میں جہاں آسانی ہو وہاں نماز پڑھ لی جائے اگر ایسا آسانی سے ہو سکتا ہے کہ سامنے بیت اللہ شریف بھی ہو سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور آدمی ادھر دو قاتے پڑھتا ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور عموماً رش کے دنوں میں ایسا بہت مشکل ہوتا ہے تو آدمی دور نفل پڑھ لے تو وہ سب مقام ابراہیم ہے ایک ایک تفسیر والے نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم کو لحرم تمام حرم یہ مقام ابراہیم ہے بس اس میں اس کو وہ ثواب مل جائے گا اگر ایسی ترتیب ممکن ہے جیسے پہلے عرض کی تو اور اچھی بات ہے بعض لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں ایک دو ساتھی بازو پکڑ لیتے ہیں جو طواف والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور دوسرے دو کو کہتے ہیں کہ تم ادھر مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو یہ غلط بات ہے غذائیں مسلم ہے جب سریت نے وسعت دے دی کہ جدھر بھی آپ پڑھیں وہ سب مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم حرم ہے کل البتہ دیکھنا ایک فضیلت کی بات ہے کہ جنت کا پتھر ہے لیکن اس کو ہاتھ لگانا یا چومنا یا بھروسہ دینا یا کچھ ہاتھ کو یا کپڑے کو لوگ مس کر کر کرتے ہیں یہ غلط بات ہے حجر اسود کا چوننا ثابت ہے اس کے ساتھ کچھ لگانا ثابت ہے تبرک حاصل کرنا ثابت ہے وہ بھی شرط ہے کہ تکلیف کسی کو نہ ہو اس میں تو ثواب ہے لیکن مقام ابراہیم کو لوگ باقاعدہ گلا لگا رہے ہوتے ہیں وہ ابھی جو حکومت نے بنایا ہوا نا وہ سونے کا وہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ شیشہ بھی صحیح ہے اندر کہ اس میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاؤں کا نقش بھی محسوس ہوتا ہے کہ یوں پاؤں ہیں <clears throat> لیکن لوگ اس تبرک کے طور پر ایسے گلا لگاتے ہیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا بارہ لاکھ درہم بارہ لاکھ ریال اس ایک بلوری کے بننے پر خرچ ہے تو کیوں اتنا موٹا لگایا گیا اس لیے کہ کچھ عاشق ایسے آتے ہیں جو گلے لگاتے گلے لگاتے وہ اگر کمزور سی چیز ہو تو وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گی شیشہ بھی مضبوط ہے لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ہے اور اگر کسی اور عقیدت کی شکل میں ہاتھ لگایا جائے اور یوں چوما جائے گا تو بدعت اور شرک ہو جائے گی دیکھنا چاہیے اور اس سے ایک عبرت لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو ہزارہ ہاں سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی وہ ایک یاد جیسے اور کئی یادیں تازہ رکھی ہیں ان میں سے ایک وہ یاد بھی تازہ ہے تو اس پر دو رکعت نفل پڑھنا طواف سات چکر کے بعد واجب ہے اگر مکرو وقت ہے تو اس کے علاوہ بندہ اس مقام پہ پڑھ سکتا بعض تفاصیر والے نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بیوی کو اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجاز میں ٹھہرا دیا تو واپس تشریف لے گئے ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ جائیں آپ اور وہ خواب میں دکھا رہے ہیں کہ ذبح کر دیں وہ معاملہ پیش آیا اس وقت دس بارہ سال کی عمر تھی پھر واپس تشریف لے گئے پھر ایک عرصے کے بعد اجازت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جائیں اور اپنے بیٹے کو دیکھا چنانچہ آئے تو آپ کے گھر والے جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی وہ فوت ہو چکی تھیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی لیکن ان کی شادی ہو چکی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور اس شادی میں جو ہے اس عورت سے انہوں نے حال حوال پوچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے تو اس نے اچھے الفاظ سے تعارف نہیں کرایا اسماعیل علیہ السلام کا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہزار آسانیوں کے باوجود جب بیویوں سے پوچھو کہ تمہارا حال کیا ہے تو ان کا حال تو برا ہی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ لو احسن علیہ اگر اگر آپ لو احسن علیہ الدہر اگر آپ اپنی بیوی کے اوپر احسان کرتے رہو زمانہ بھر اور فین رات تان کشیا اور اگر آپ سے کچھ وہ تھوڑی سی چیز بھی ناموافق محسوس کر لے تو وہ سارے زمانے بھر کے احسانات کو بلا دے گی کہ آپ نے کچھ میرے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو ویسی عورتوں کی فطرت عادت اس عورت نے اچھا تأثر اسماعیل علیہ السلام کا نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سلام چھوڑا اور کہا کہ اسماعیل کو یہ کہنا کہ گھر کے چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو بدل دو گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے چوکاٹ اس کو بدل دو وہ نہیں سمجھی حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور آپ کو اپنے والد کی خوشبو محسوس ہوئی اور پوچھا کوئی آیا تھا کہا یہ ہوا تھا اور ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور اس نے یہ بات کہی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے اور آپ نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جو پیغمبر کی شان یا شور کے شان کے مناسب نہیں تھی اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو لہٰذا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو <clears throat> اجازت ہوئی کہ آپ جائیں اور ملاقات کرائیں اترنے کی اجازت نہیں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے دیکھیں اب ادھر والد کے دل میں اپنی بہو کی یا اولاد کی یا اپنے پوتوں کی کس درجے تک شفقت ہوتی ہے اور ملاقات کی بھی اجازت اور اترنے کی اجازت نہیں ہے آپ جائیں آئے تشریف لائے اس وقت کی جو بہو تھی ان سے دعا سلام ہوئی اس نے بہت اچھے الفاظ میں تعارف کرایا حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کا کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے بڑا اچھا گھرانہ ہے میری قسمت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا اچھا گھرانہ دیا ہے چنانچہ بڑا اصرار کیا اس کو کچھ اندازہ ہو گیا ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے وہ پہلا واقعہ اپنی اس دوسری بیوی کے سامنے کبھی بیان کیا ہو تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے سسر ہیں اس بیوی کو کہا آپ کی حالت بہت خراب ہے سر کے بال داڑھی وغیرہ تو آپ آرام فرمائیں نہا دھو لیں کچھ اس طرح کریں کہا اجازت نہیں اترنے کی یہ خاتون کہتی ہے دل چاہتا ہے کہ آپ کا سر دھو لوں جو موضوع کے مناسب بات ہے اب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا کہ اس پر آپ ایک سائڈ میں پاؤں ٹیک لیں اور ایک سائڈ کا وہ سر دھو لے گی پھر وہ پتھر دوسری سائڈ میں سواری کے رکھیں اور پاؤں ٹیکیں اور اس سائڈ سے وہ دوسرا سر دھو لے گی اور پھر آپ واپس تشریف لے جائیں یہ وہ پتھر ہے وقت خزو میں مقام ابراہیم مسلح یہ پتھر رہا پھر اس وقت تعمیر کے طور پر اس پتھر سے لفٹ کا کام لیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی بڑی خوبیاں ہیں بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں بھی مبتلا کیا پھر نوازا بھی بہت ہے تو فرمایا کہ واحدنا الا ابراہیم و اسماعیل انتہرا ہم نے ان دونوں بزرگوں سے عہد لیا تھا کہ میرے اس گھر کو پاکیزہ بنائیں پاکیزہ بنائیں گھر کو اللہ تعالیٰ کے گھر کو جیسے مسجد ہے بیت اللہ ہے مسجد نبی حرم پاک بڑا بیت المقدس دونوں اعتبار سے عبادت خانے کی پاکیزگی شریعت میں دونوں اعتبار سے مطلوب ہے ظاہری اعتبار سے بھی عبادت خانہ بالکل صاف ستھرا ہو کسی قسم کی بدبو نہ ہو اور کوئی میل کو چیل جیسے تن کے مٹی وغیرہ یہ صفائی کرنے کا حکم ہے اور باطنی اعتبار سے بھی عبادت خانہ جو ہے مسجد بیت اللہ ہو جو بھی وہ پاک ہو اس میں کوئی شرک کی والی کہانی کوئی بات بدت والی بات کہ اس کو ترویج دی جا رہی ہو شرک و بدت کی بات کو یا اس میں کوئی ایسی تصویریں یا بوتو یا ایسی کوئی چیز رکھ دی تو یہ روحانیت کا فقدان ہے یہ اس کی باطنی خرابی ہے تو باطنی اعتبار سے بھی عبادت خانہ پاک ہو یہی وجہ ہے مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب وہ عبادت کریں تو اپنے سامنے یا سائڈوں میں کوئی تصویر بھی نہ ہو اگر تصویر ہو جائے گی تو نماز مکرو ہے وجہ اس کی یہ ہے حالانکہ وہ تصویر کی عبادت کرنا مقصد نہیں ہے اس کا لیکن پھر بھی تشبہ تو ہو گئی تصویر سامنے رکھ کر تو منع ہوا تو باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو جگہ اور شہری اعتبار سے بھی جگہ صاف ستھری ہو بعض مسجدوں میں آدمی نماز پڑھتا ہے اس میں بیت الخلاؤں کی تعفن کی بھی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے یہ گناہ ہے اور یاد رکھو بیت الخلاء مسجد کا حصہ نہیں ہے یہ تو ایک رواج ہے یہاں کا کہ مسجد کے ساتھ بیت الخلاء ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ بیت الخلاء حصے میں نہیں آپ نے یہاں جمعے میں کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ جو پانی کے فنڈ میں مدد کرنا چاہتے ہیں بور کرانا چاہتے ہیں وہ بھی ثواب ہے کہ اور مخلوق کو فائدہ ہو لیکن وہ مسجد کی تعمیر کا حصہ نہیں ہے بس فی سبیل اللہ کی نیت ہونی چاہیے جو مرضی ہے بھرے اور جو ہو اور اگر ہوں بھی تو دور ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی تعفن کی بات ہو تو بولا تھا بعض لوگوں کو ہماری مسجد سے ایک اشکال ہے کہ ہم وضو بنا کے آئیں تو وہ پاؤں ننگے واپس آنے چاہیے اور یہ تھوڑی سی تکلیف بھی آج کے اس مجاہد کو برداشت نہیں ہے تو ایسا وہ اس لیے دور رکھے گئے تاکہ کسی قسم بعد و باتھ روم بند ہو سکتے ہیں تو ایسی بات قرآن مجید نے فرمایا کہ فی ازن اللہ ان ترفا ہو اللہ رب العزت کے جو گھر ہیں ان کو بلند و بالا رکھنے کا حکم دیا گیا زہری اعتبار سے بھی صاف ہو باطنی اعتبار سے بھی صاف ہو اور ان کی تعمیری اعتبار سے بھی ان میں ایک خوب مقام ہو صاحب ہدایت نے لکھا ہے کہ اس علاقے کے اعتبار سے مسجد کی تعمیر ہو ایسا نہیں کہ علاقہ بہت اعلیٰ اور عبادت خانہ بالکل جھونپڑا ہو ہاں سب مکینوں کے گھر بھی کھجوروں کی شاخیں ہیں تو پھر مسجد نبی کا چھت بھی کھجوروں کی شاخیں ہیں اور جب اتنی بڑی عمدہ ترتیب بنی تو پھر مسجد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے یہ حکم ہوا کہ گھر کو پاک رکھیں لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے حالانکہ بیت اللہ مراد ہے بیتیہ سے تو اس میں تو سب کچھ ہوتا ہے عبادت بھی ہو رہی ہے نوافل بھی ہو رہے ہیں تلاوت ہو رہے ذکر و اذکار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے طواف والوں کا ذکر کیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاکیزہ بنائیں زہری اور باطنی اعتبار سے طواف کرنے والوں کے لیے طواف کو پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ حرم پاک میں طواف کی عبادت ایسی ممتاز اور خاص ہے کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں اور کہیں ادا نہیں کی جا سکتی ذکر اذکار تو ہو سکتا ہے نماز ہو سکتی ہے تلاوت ہو سکتی ہے بے شک ثواب کم ہو لیکن ہو تو سکتی ہے نا نماز اور ذکر و اذکار تلاوت لیکن بیت اللہ وہ حرم پاک اور مطاف کہ اس میں جو طواف ایک عاشقانہ طرز میں اللہ رب العزت کے گھر کے ارد گرد گھومنا ہے یہ دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے اس لیے سب سے پہلے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اعتکاف یعنی وہاں اگر طواف طواف اعتکاف سے منع نہیں ہے لیکن کوئی شخص جا کے بڑے حرم میں موتقف کی نیت سے بیٹھ جائے چھوٹے حرم میں مسجد نبی میں مؤکف کی نیت سے بیٹھتا ہے بہت بڑا ثواب ہے بعض بزرگ علماء محدثین اولیاء اللہ کے تذکروں میں آتا ہے کہ ان کے پکے معمول تھے کہ سالانہ ایک مہینہ دو مہینہ جا کے حرم پاک میں عبادت میں مصروف ہو جاتے طواف کرتے ادھر اعتکاف کرتے اور فرمایا کہ پاک فن پر مرا ہے ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے